welcome to lecture number 23 of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کورس کا پہلا حصہ بزنس میتھمیٹکس کمپلیٹ کیا آج سے ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں جو بزنس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ بزنس اسٹیٹسٹکس میں کون سے ٹاپکس ہم کور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کے مختلف اسپیکٹس اسٹڈی کریں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ڈیٹا کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے کیسے پرزینٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ڈفرنٹ ٹائپس آف گرافس اور چارٹس بنائے جاتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کیا ہوتی ہیں ریلیٹو فریکوینسی کیا ہے کمیولیٹو فریکوینسی کیا ہے یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ایک تو ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کے کچھ اور ٹاپکس کور کریں گے مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کور کریں گے اور ڈفرنٹ ٹائپس آف ایوریجز جس کو میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی بھی کہتے ہیں مین کیا ہے موڈ کیا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ اسٹیٹسٹکس آپ کے لیے کتنا اہم سبجیکٹ ہے آپ نے دیکھا کہ بزنس میتھ جو ہم نے کیا اس کی بزنس لائف میں کتنی امپورٹنس تھی سملرلی بزنس اسٹیٹسٹکس کے وہ ماڈیول جو آپ کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں ان کی آپ کی بزنس لائف میں بہت امپورٹنس ہوگی ڈیٹا جو ایک کمپنی کا ہسٹوریکل ریکڈ ہوتا ہے اس کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کیسے انالائز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس سے انفرنس لیا جاتا ہے یعنی نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ ساری بڑی اہم باتیں ہیں اور اس سیکنڈ پارٹ میں سب سے اہم پہلو ہم ڈسکس کریں گے یعنی آپ کے لیے وہ ٹاپک سلیکٹ کیے گئے ہیں جن کی آپ کے فیوچر کیریئر میں بہت ریلیونس ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کورس میں جو چار ماڈیولس ہیں ان میں ہم کیا کیا اسٹڈی کریں گے کون سے لیکچرز کون سے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ماڈیول فائیو ماڈیول فائیو میں ایک تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ریپرزنٹیشن جو آج ہم کر رہے ہیں لیکچر ٹوینٹی تھری پھر دو لیکچر ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی فائیو کور کر رہے ہیں میئرس آف سینٹرل ٹینڈنسی کو اور اس میں ایکسٹینسو استعمال ہم مائکروسافٹ ایکسل کا بھی کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈفرینٹ انالیسیز کس طرح سے کیے جاتے ہیں کس طرح سے ڈیٹے کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے مینس نکالے جاتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ٹو لیکچرس میں that is twenty six and twenty seven ہم measures of dispersion and skewness کو کور کر رہے ہیں یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ڈیٹے کی جب آپ کنسالیڈیشن کرتے ہیں تو وہ ایک ڈسٹریبیوشن کی شکل میں اس کو پریپئر کیا جاتا ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا سیمیٹریکل نہ ہو یعنی اگر بہت ایکسٹریم ویلیوز ہوں تو اس قسم کی جو ڈسٹریبیوشنز بنائی جاتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ ٹلٹ کر جاتی ہیں یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیوڈ ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ٹلٹ کر سکتی ہیں لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کر سکتی ہیں تو اس کے اپنے میئرس ہیں اس کیونیس کو میئر کیا جاتا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اوریجنلی کس شکل میں تھا اور اس کی ٹینڈنسی کیا تھی آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں نیکسٹ ماڈیول میں کیا ہے ماڈیول سکس اس میں ایک تو کو ریلیشن ہم ڈسکس کریں گے لیکچر 28 اور 29 میں پھر لائن فٹنگ یہ لیکچر 30 اور 31 میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر time series and exponential smoothing پہ دو لیکچر ہیں یہ ٹاپک ان دو لیکچرس میں کور کیے جائیں گے تو یہاں ایک بریف سی بات کو ریلیشن آن لائن فٹنگ کے بارے میں جب آپ ڈیٹے کو گرافیکل شکل میں پرزینٹ کر دیتے ہیں اور خاص طور پہ جب ایک ویریبل کو دوسرے ویریبل کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے پلاٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک سو کال اسکیٹر ڈائگرام تیار ہو جاتی ہے جس میں پوائنٹس کی ڈسپرشن بتاتی ہے کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں اس ڈیٹے کو different types of mathematical functions apply کیے جا سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ whether the relation straight line یا پالینومیل ہے یا ایس کرو ہے there are many different mathematical models اور اس پروسیس کو کہ کون سا میتھمیٹیکل ماڈل ہے اور کون سی لائن اس ڈیٹے کو فٹ ہوگی اس کو لائن فٹنگ کہا جاتا ہے اس کے پروسیجرس ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل میں بھی ٹولس موجود ہیں جو آپ کو ریگریشن انالیسز کرنے میں مدد دیں گے تو یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں کو ریلیشن یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں یہ بہت آپ کے کام آئیں گے تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں ٹائم سیریز اور ایکسپونینشل اسموتنگ کا بھی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں ماڈیول سیون ماڈیول سیون میں ایک تو ہم فیکٹوریلس پرموٹیشنس اور کمبینیشنس ایک لیکچر میں ہم یہ کور کر رہے ہیں now let me explain why factorials and permutation and combination at this point in this course اس کورس میں جب آپ پرابیبلٹی ڈسکس کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ یہ پرموٹیشن کمبینیشنس کو سمجھیں فیکٹوریلس کو سمجھیں کہ ڈفرینٹ چانسز ڈفرینٹ کمبینیشنس کو کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے پرموٹیشن کمبینیشنس اور فیکٹوریلس کو اس پوائنٹ پہ پیش کیا ہے تاکہ آپ بیسک کانسیپٹ سمجھ کے تو پرابیبلٹی کو فوراً سمجھ سکیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں ایلیمنٹری پرابیبلٹی یہ ہیں لیکچرز 35 اور 36 اس میں ہم کافی تفصیل سے بیسک پرابیبلٹی کے پرابلمس ڈیفینیشنس ایگزامپلس حل کریں گے پھر نیکسٹ لیکچر ہے کائی اسکوائر کی ٹیسٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اینڈ لیٹ می ایکسپلین یہ کائی اسکوائر کیا چیز ہے بیسکلی جب آپ اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشنس ڈیولپ کرتے ہیں پرابیبلٹی کی کیلکولیشنس کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ویدر ہم نے جو پزمپشن کی جو ڈیٹا ہم نے ورک آؤٹ کیا کیا واقعی جو ہماری اوریجنل پزمپشن تھی اس کے مطابق ہے یا نہیں تو اس کے لیے خاص سو کالڈ ہائپوتھیسیز بنائے جاتے ہیں اور ان کی ٹیسٹ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور یہ کائی اسکوئر ٹیسٹ ایک طریقہ ہے جس میں ایک ویلیو نکالی جاتی ہے کا اسکوئر ڈسٹریبیوشن ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ بڑی آسانی سے آپ اپنے جو ہائیپوتھسیز ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکیں گے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں ایک اور ڈسٹریبیوشن بائی نومیل ڈسٹریبیوشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بائی نومیل ڈسٹریبیوشن کیا ہے let me explain this briefly جب آپ ایسے اکرنسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جہاں پہ صرف دو آنسرس ہوں یس اور نو زیرو اور ون تو اس قسم کی اکرنسز کو جب کنسالیڈیٹ کر کے ڈسٹریبیوشن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن بائی نومیل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے بہت سارے پرابیبلٹی کے سوال بائی نومیل ڈسٹریبیوشن میں فال کرتے ہیں تو اس لیے اس ڈسٹریبیوشن کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوگا ماڈیول ایٹ ماڈیول ایٹ میں ڈفرنٹ پیٹرنز آف پرابیبلٹی کہ ایک اگر کو سچویشن ہے تو وہ کس ڈسٹریبیوشن میں فال کر رہی ہے پرابیبلٹی کا پیٹرن کیا ہے کیا بائی ڈسٹریبیوشن ہے کیا پوائسون ڈسٹریبیوشن ہے یا نارمل ڈسٹریبیوشن ہے یہ باتیں ہم لیکچر 39, 40 اور 41 یعنی تین لیکچرز میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے لیٹس ڈسکس دس بریفلی جب ریئل لائف پرابلمس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ ڈسیزن کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس پرابلٹی ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹ کر رہا ہے یعنی اس یہ ڈیٹا کیا یہ نارمل ڈسٹریبیوشن اسے بنی ہے ہمارا آنسر یا بائی ڈسٹریبیوشن ہے یا پوئسون ڈسٹریبیوشن ہے یہ تین بڑی جو عام استعمال ہونے والی کامنلی یوزڈ پرابلٹی ڈسٹریبیوشنس ہیں یہ وہ ڈسٹریبیوشنس ہیں جب آپ اپنے پرابلم کو اسٹڈی کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرا ڈیٹا اس ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹ کر رہا ہے تو پھر اس ڈسٹریبیوشن کے جو ریلیٹڈ ٹیبلز ہیں سو کال پرابلٹی ٹیبلز ان کو کہا جاتا ہے ڈسٹریبیوشن ٹیبلز تو وہاں سے ڈفرینٹ کرنسیز کی پرابیبلٹیز نکالی جا سکتی ہیں تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو ڈسائڈ کرنا کون سی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے تو یہ بھی بڑے اہم سوالات اور ان کو سمجھنا یہ سارا جو آپ کا پرابیبلٹی بیسڈ فور کاسٹنگ ہے اس کے لیے بہت اس کی امپورٹنس ہے آئیے پہ واپس چلیں ایسٹیمیٹنگ سیمپلس انفرنس یہ ہم دو میں اس کو کر رہے ہیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے ایسٹیمیٹنگ فروم سیمپلس نارملی جب آپ انالیس کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ایک پول کر رہے ہیں کہ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کا وہ اکثر پول کرتے رہتے ہیں کہ اس پریزیڈنٹ کی ریٹنگ کیا ہے اس کی پاپولیرٹی کیا ہے یہ دو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کون کینڈیڈیٹ ان میں سے زیادہ پاپولر ہے کتنے پرسنٹ لوگ اس کی فیور میں ہیں تو اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں جو اسٹڈیز کی جاتی ہیں یہ آبویسلی سیمپل کے بیس پہ کی جاتی ہیں آپ کو شاید معلوم ہو سو کالڈ گیلپ پالس جو اکثر امریکہ میں کیے جاتے ہیں ان میں صرف ایک ہزار لوگوں سے سوال پوچھے جاتے ہیں یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک پاپولیشن جو ون ایٹی ملین لوگوں کی ہے اس میں ون تھاؤزینڈ لوگوں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن یہ ون اتنے پراپرلی سلیکٹڈ ہوتے ہیں اتنے ٹرولی ریپرزینٹیڈ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں کہ وہ آنسرس جب استعمال کر کے پروڈکشنس کی جاتی ہیں تو نائنٹی نائن پرسینٹ جواب ٹھیک نکلتا ہے ہمارے ملک میں بھی اسی قسم کے پالس اسی قسم کے سرویس انالیسیز یہ ہو رہے ہیں مارکیٹ ریسرچ ہو رہی ہے کمپنیاں اپنا جو بھی کام کر رہی ہیں اسٹڈیز جو بھی ہو رہی ہیں وہ ساری سیمپل بیسڈ ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سیمپل ڈرا کیا جاتا ہے اس سیمپل کو پھر اینالائز سروے کیا جاتا ہے انالیسس کیا جاتا ہے مگر ایک اہم سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا میرا سیمپل ٹرولی ریپرزینٹیو ہے اور اگر یہ سیمپل ٹرولی ریپرزینٹیو ہے تو اٹ مینس کہ ہم ایک تھوڑی سی اسمالر نمبر آف پاپولیشن کو ایز سیمپل استعمال کر کے اپنے جواب نکال سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے کہ سیمپل ڈرا کرنا اس کے بیسس پہ سرویز کرنے ان سرویز کو پھر استعمال کرنا ان سے انفرنس یعنی نتیجہ نکالنا کہ یہ جو سیمپل کے ریزلٹ ہیں یہ پوری پاپولیشن پہ اپلائی ہو سکتے ہیں آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں نیکسٹ جو ہمارے لیکچرس ہوں گے hypothesis testing chi square distribution lecture forty four اور فورٹی فائیو اس میں ہائپوتھس ٹیسٹنگ ہم دوبارہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سیمپلس کی بات ہو رہی ہے انفرنس یہ اس سلسلے میں یہاں پہ ہائپوتھس ٹیسٹنگ ہم دوبارہ اسٹڈی کریں گے تو ان لیکچرز کے فوراً بعد آپ کا انٹرم ایگزام ہوگا اور یہ آپ کا یہاں پہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی درمیان میں جب آپ کے ماڈیول کمپلیٹ ہو جائیں گے even for the last modules آپ کی ایک اسائنمنٹ ٹو بھی ہے جس کا میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اسائنمنٹس کے بارے میں تفصیلات لیجئے ہر دو ماڈیولس کے بعد ایک اسائنمنٹ ہے اور یہ جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ یہ دو اسائنمنٹس ڈبل اسائنمنٹ ہے جس میں مثلا اسائنمنٹ ون اے جو ہے وہ ماڈیول ون کی ہے اور ون بی ماڈیول ٹو کی ہے سملرلی ٹو اے اور ٹو بی یعنی آپ کی اب پچھلے ماڈیول کی بھی اسائنمنٹس آپ نے کرنی ہے اور اس ماڈیول جب یہ ماڈیول کمپلیٹ ہو جائیں گے دو ماڈیولس تو آپ کے لیے یہ تیسری اسائنمنٹ پھر آپ کریں گے یہ ساری اسائنمنٹس ویب سائٹ پہ رکھ دی گئی ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں آج کا lecture statistical data representation statistical data کیا ہے اس پہ ایک چھوٹی سی بریف سی ڈیفینیشن کہ information is collected by government departments market researchers opinion pollsters and others ایک تو یہ پارٹ ہوا اور دوسرا کیا ہے کہ information then has to be organised and presented in a way that is easy to understand let me explain this point now data جب کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ڈیٹا ان آرگنائز شکل میں volumes of data don't see anything یعنی ڈیٹے کو پراپرلی جب تک آپ پرزینٹ نہیں کرتے اس کو اچھی طرح سے سمرائز نہیں کرتے اور صحیح شکل میں اس کو پیش نہیں کرتے تو اس ڈیٹے سے کوئی بھی کنکلوژن ڈرا نہیں کیے جا سکتے جو اصل مقصد ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنس کا ذکر ہوا کہ جی گورمنٹ ڈپارٹمنٹس کلیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ ریسرچرس ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اپینین پولسٹرس یعنی جو پول لوگ کر رہے ہیں اپینین پولس ان کا ذکر ہو رہا ہے لیکن صرف یہی لوگ نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بہت سی کمپنیز ہیں بہت سے ادارے ہیں جو ڈیٹا جمع کرتے ہیں سیمپل سروس ہو رہے ہیں all over the country all over the world ہر جگہ یہ انالیس ہو رہا ہے even you would be interested to know کہ انٹرنیٹ کے لیے اتنے انٹرنیٹ بیس سرویس ہو رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بزنس ہے اس کے کیا اسپیکٹس ہیں جو ویب سائٹس ہیں ان کے کیا کانٹینٹ ہے تو there are so many people working on collection of data survey کر رہے ہیں پھر انالیسیز اس میں ہو رہے ہیں تو یہ بیسک مقصد ہے کہ جب ڈیٹے کو کلیکٹ کر لیا جائے تو اس کو اچھی طرح سے پھر پرزینٹ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں basis for classification before I proceed let me explain کہ یہ بیسس فار کلاسفکیشن کیا ہے کہ ڈیٹے کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ڈیٹا صاف سارا پرزینٹ کرنے سے پہلے آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے اس کو ڈفرینٹ پارٹس کو علیحدہ سیگریگیٹ کرنا ہے تو یہ کلاسیفیکیشن کا لفظ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے کہ بیسس فار کلاسیفکیشن اس کے چونکہ ڈفرینٹ طریقے ہیں so let's have a look at the slide once again پہلا طریقہ کیا ہے کوالیٹیو یعنی اس میں کیا بات آپ دیکھ رہے ہیں ایٹریبیوٹس ایگزامپل اس کی ہے مثلا جینڈر ہے سیکس فیمیل میل آپ کہہ رہے ہیں ایٹریبیوٹ ڈیٹے کو آرگنائز کر رہے ہیں میل کا لے دا فیمل کا لے دا ریلیجن کا مثلاً آپ ایٹریبیوٹ استعمال کر رہے ہیں تو کوالیٹیو ڈیٹا ایک تو یہ ہو گیا کلاسیفائی کرنا obviously it will depend on what kind of data you ہے تو یہ صرف دو ایگزامپلس ہیں کوالیٹیو ڈیٹے کی اور بھی کئی قسمیں سیکنڈ کوانٹیٹیو کوانٹیٹیو میں ذکر ہو رہا ہے کریکٹرسٹکس کریکٹرسٹکس بھی کی پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپلس جس میں ہائٹس ویٹس انکمس تو کوانٹیٹیو ڈیٹا اکثر آپ کو اس قسم کا ڈیٹا انالیسیز میں نظر آئے گا تو کوالیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن کی یہ دو اس کی ٹائپس ہیں third category geographical data geographical یعنی بیسس فار جیوگرافیکل ریپرزنٹیشن تو اس میں ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ جیوگرافیکل ریجنس مثلا ہوں گے جس میں آپ پروونسز کا ڈیٹا ڈویژنس کا ڈیٹا اور چوتھا کیا ہے کہ کرونولوجیکل اور ٹیمپورل ڈیٹا کرونولوجیکل کیا ہے کہ by time of occurrence اور اس کی ایگزامپل ہے ٹائم سیریز تو آئیں بریفلی اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ یہ چار کیٹیگریز آپ کو یہاں ایکسپلین کی گئیں کہ ڈفرینٹ uh, طریقوں سے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک کوالیٹیو پہلو دکھایا کہ جس میں وہ کوانٹیٹیز کی بات نہیں ہو رہی وہ صرف مثلا آپ نے کہا جی فیمیلز اینڈ میلز اگزامپل میں نے آپ کو دی تو کئی اس قسم کی کوالیٹیو وہاں آئے گا کہ کلرز کی مثلا بات ہو رہی ہے تین کلر ہیں ان میں سیگریگیٹ کریں ڈیٹے کو کوالیٹیٹو جہاں پہ میئرمنٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ کوانٹیٹیز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کوانٹیٹیو ڈیٹے کی بات ہوگی اور اگزامپلز آپ کو دی گئی ہائٹ ویٹس کی بات ہوئی ہے انکمس کی بات ہوئی ہے تو اس طرح سے جو آپ کوانٹیفائی چیزوں کو کر سکتے ہیں وہاں آپ ان کو کوانٹیٹیولی کلاسیفائی کرتے ہیں پھر بہت سارا ڈیٹا آج کل پہلے بھی تھا لیکن آج کل اور بڑھ گیا کہ geographical basis of data geographically آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مثلا جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویب سائٹس ہیں آج کل شہروں کی ویب سائٹس ہیں شہروں کے میپس انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اس قسم کے سسٹمز جن میں ڈیٹے کو جغرافیہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز انہیں کہا جاتا ہے پھر اس کی فردر کئی اپلیکیشنز ہیں جس میں مثلا ٹورسٹ ہے وہ ایک شہر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے آپ کی ویب سائٹ پہ فوراً اپنے ڈائریکٹلی موبائل سے ہی وہ ریچ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ میں کیسے جاؤں یہ کئی شہروں میں already in Europe and western countries even in America اس قسم کے جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز موجود ہیں اس قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بہت کامن ہے اور اس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے جیوگرافیکل ریپرزینٹیشن آف ڈیٹے کو سمجھنا کہ کس طرح سے ڈیٹے کو پرزینٹ کیا جائے گا آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کرونولوجیکل اور temporal data let me explain this also chronological کیا ہے کرونالوجیکل ہوتا ہے کہ سیکوینس میں چیزوں کا ہونا کہ پہلے ہم ٹاسک ون کر رہے ہیں پھر ٹاسک ٹو کر رہے ہیں پھر تھری کر رہے ہیں تو یہ کرونولوجیکل آرڈر ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنے ہیں تو یہ تو ہے سیکوینس پھر بات ہو رہی ہے ٹیمپورل ٹیمپورل کہتے ہیں ٹائم کے ساتھ جو ریلیٹ ہوتا ہے anything which is related to time it's call temporal کہ وقت کے ساتھ کس طرح سے یہ چینج ہو رہا ہے مثلاً اگر آپ اپنا ایک چارٹ یا گراف بنانا چاہیں کہ میں کس ٹائم پہ کس جگہ تھا اور ایک ایکسس پہ آپ ٹائم کو لکھیں اور دوسرے ایکسس پہ لوکیشنز کے نمبر دے دیں تو آپ ایک گراف بنا سکتے ہیں جو جس کو ہم کہیں گے یہ ٹیمپورل گراف ہے مثلا آپ نے ٹریول کیا تو ٹریول کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں ان ٹیمپرل ٹرمز میں فلاں دن فلاں جگہ تھا فلاں دن فلاں جگہ تھا تو اس قسم کے گرافس بھی بنائے جا سکتے ہیں چارٹ بنائے جا سکتے ہیں ان کو ٹیمپورل کہا جائے گا دوسرا جو میں نے ایکسپلین کیا کہ جہاں ٹاسکس کی بات ہو رہی ہے کس سیکوینس میں ہم کس وقت پہ کوئی کام کر رہے ہیں یہ اکثر پروجیکٹس میں آپ کو نظر آئے گا تو یہ کرونولوجیکل آرڈر پھر وہاں پہ کام آتا ہے تو یہ بھی بڑی امپورٹینٹ ریپرزینٹیشن آف ڈیٹا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں ٹائپس آف کلاسیفیکیشن میں فردر بات ہو رہی ہے کہ ڈفرینٹ آپ طریقوں سے ڈیٹے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جس میں مثلا ایک کریکٹرسٹک کی بات ہے تو اس کو کہتے ہیں ون وے کلاسیفکیشن اگزامپل دی ہے پاپولیشن پھر ٹو وے کلاسیفکیشن ہے two characteristics at a time مثلاً آپ بات کر رہے ہیں کہ ونٹر اور سمر تو یہ دو کریکٹرسٹکس ہو گئیں similarly you can have any classification جہاں آپ ٹال اینڈ شارٹ مثلاً pass and fail as long as کے یہ کریکٹرسٹک کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو جہاں پہ دو کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے اس کو ٹو وے کلاسیفکیشن کہا جاتا ہے جہاں تھری کی بات ہو رہی ہے وہاں تھری وے کلاسیفکیشن کی بات ہوگی تو آئیں اس کو فردر اس پہ بات کی جائے کلاسیفکیشن جب گرافس آپ دیکھیں گے گرافس کی اسٹڈی کریں گے تو ایکچولی کلاسیفیکیشن کیسے کرنی ہے یہ تو پرابلم ڈپینڈنٹ ہے کہ اگر ہم صرف دو جینڈرس کی بات ہی کر رہے ہیں میل اور فی میل تو آبویسلی یہ ٹو وے کلاسیفکیشن کی بات ہو رہی ہے یعنی پرابلم کو صرف اسٹڈی کیا جا رہا ہے ٹو وے لیٹ سے آپ ایک پرابلم اسٹڈی کر رہے ہیں جہاں تین ریلیجنس ہیں تو تھری وے کلاسیفکیشن ہو گئی تو کلاسیفکیشن کس آپ تھری وے کر رہے ہیں آپ فور وے کر رہے ہیں یہ پرابلم پہ ڈپینڈ کرے گا اس سلائڈ پہ آپ نے صرف دیکھا کہ یہ لکھ یہ ایک کلاسیفیکیشن کا طریقہ ہے کہ one way two way three way یہ گرافس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ چارٹ میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس ٹائپ کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب میتھڈز آف پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹے کو پرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں اس سلائڈ پہ آپ دیکھیں کہ یہ چار قسموں کے میتھڈس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو ٹیکسٹ کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے سیمی ٹیبولر تیسرا ہے ٹیبولر اور چوتھا ہے گرافک اب ٹیکسٹ کو لیجیے ٹیکسٹ کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے کہ the majority of population of Punjab is located in rural areas یعنی آپ نے جو آپ کے پاس ڈیٹا تھا جو انفارمیشن تھی وہ ٹیکسٹ کی شکل میں آپ نے یہاں پہ پرزینٹ کیا تو یہ ٹیکسٹ میتھڈ ہوا کہ ٹیکسٹ استعمال کی گئی ہے پھر نیکسٹ کیٹیگری ہے سیمی ٹیبولر سیمی ٹیبولر میں کیا خاص بات ہے کہ ڈیٹے کو روز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس کو ایز ٹیبل ہم نہیں کہہ رہے یہ روز میں ڈیٹا ہے کہ آپ ایک ویلو مثلا ایئر لکھ رہے ہیں اور سامنے ویلیو لکھ رہے ہیں پھر نیکسٹ ایئر پھر ویلیو یعنی ہر رو میں لیٹ سے کہ آپ دو ویلیوز لکھ رہے ہیں پھر نیکسٹ رو میں وہی دو ویلیوز تو ان سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قسم کا ٹیبل ہے which is a half table کہ ٹیبل کے ہیڈنگس نہیں ہیں نہ وہ ٹائٹلس ہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیٹے کو ٹیبولر شکل میں ہاف ٹیبل کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو سیمی ٹیبولر کہا جاتا ہے تیسری ورائٹی ہے ٹائپ آف میتھڈ ٹیبولر یعنی ٹیبل جس میں روز اور کالمس ہوں اور چوتھی کیٹیگری جس طرح سے ڈیٹے کو پرزینٹ کیا جاتا ہے وہ ہے گرافک اور اس میں گرافک میں کیا کہہ رہے ہیں چارٹس اینڈ گرافس اب آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ ٹیبلز خاص طور پہ جو انٹرسٹنگ باتیں یہاں پہ ٹیبلز کا ذکر ہو رہا ہے پھر چارٹس اینڈ گرافس کا ذکر ہو رہا ہے تو ان میں کیا ڈفرنس ہے بیسک ڈیٹا جب آپ کوانٹیٹیو طریقے سے پیش کرتے ہیں تو سب سے جو کامنلی یوز طریقہ ڈیٹے کا ہے وہ ہے ٹیبل میں ڈیٹے کو پرزینٹ کرنا اب ٹیبل کیا ہے کہ آپ نے مثلاً ایئر وائز ڈیٹا پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کہا جی روز میں میں ایئرز لکھوں گا year one year two year three تو ہیڈنگ کے طور پہ ایئر لکھ رہے ہیں اور پھر روز میں one two three four let's say twenty years کا ڈیٹا تو ایک کالم میں ٹاپ پہ ہم نے اس کا ہیڈنگ دے دیا ایئر لکھ دیا اور ون سے لے کے ٹوینٹی روز میں فگرز لکھ دی تو یہ ہم نے ڈیٹے کو اس طرح سے ایئرس ڈیفائن کر لیے اب یہ ڈیٹا لیٹ سے کہ ہم رین فال کا ڈیٹا لاہور شہر میں رین فال کا ڈیٹا سمرائز کر رہے ہیں تو ہم نے نیکسٹ کالم میں لاہور اوپر لکھ کے تو وہ سارا ڈیٹا یہ ٹوینٹی ایئرس کا ایوریج رین فال کا ڈیٹا ہم سمرائز کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ لکھ دیا لیٹ سے کہ آپ نے صرف یہ دو کالمس میں ڈیٹا ایک میں ڈیٹا لکھا اور دوسرے میں ہیڈنگز لکھ کے تو یہ آپ کا ایک ٹیبل بن گیا جس میں آپ صرف ایک ٹائپ آف انفارمیشن دے رہے ہیں اب یہی ٹیبل اگر آپ لیٹ سے پانچ شہروں کا ڈیٹا دے رہے ہیں تو پانچ کالمس میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے سوچا کہ یہ اس کی ایوریج ویلیو ان پانچ شہروں کی کیا ہے تو سکس کالم میں آپ وہ ایوریج لکھ رہے ہیں پھر ٹوینٹی ایئرس کی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا ایوریج کیا ہے تو آپ ٹوینٹی فرسٹ رو میں وہ ویلو لکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ڈیٹے کو ٹیبل کی شکل میں پرزینٹ کیا جاتا ہے یہ سب سے عام ٹیبل سب سے عام ڈیٹا ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے اور سب سے آسان بھی یہی ہے لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ ٹیبل ضروری نہیں کہ آپ ٹیبلز کو دیکھ کے تو سارے ڈیٹے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ان سے کنکلوژ ڈرا کر سکیں اس ٹیبل کے ڈیٹے کو یعنی ٹیبولر ڈیٹے کو آپ جب چارٹ یا گراف کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو اس کی سگنیفیکینس بڑھ جاتی ہے اب فرق کیا ہے what is a chart and what is a graph graph generally یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹس کو ڈرا کریں پوائنٹس کو لائنس کے ساتھ ملائیں لائنس اس قسم کی ڈائگرام یا فگر کو گراف کہا جاتا ہے اور اگر آپ اسی ڈیٹے کو ڈفرینٹ کالمس کی شکل میں یا سرکولر گرافس کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں تو یہ ایک پورا ایریا ہے جس کو چارٹس کہا جاتا ہے اور اس سے ڈیٹے کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جاتی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ what kind of graphs are being used let me see one thing کہ یہاں پہ میں نے صرف سب سے جو کامنلی یوزڈ گرافس ہیں ان کا ذکر کیا جس میں سب سے پہلے کالم گرافس پھر لائن گرافس پھر سرکل گرافس جن کو سیکٹر گرافس بھی کہتے ہیں اور انہی گرافس کو آپ چارٹس کی شکل میں بھی پیش کر سکتے ہیں اور وہ اس صورت میں ان کو پائی چارٹس کہا جاتا ہے پھر کنورشن گرافس ٹریول گرافس پھر نیکسٹ کیٹیگری جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹیٹسٹیکل گرافس اسٹیٹسٹیکل گرافس کی پھر فردر ایک ڈوین ہے جس میں فریکوینسی ٹیبلس آ رہے ہیں ہسٹوگرامس پھر فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس ہیں اور کمیولیٹو ڈسٹریبیوشنس ہیں آئیے ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں گرافس کا ذکر ہوا اور ان میں ایک دو کیٹیگریز جو پہلے جن کا بریفلی ریفرنس میں نے دیا تھا ان پہ تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ وہ گرافس مثلاً یہاں پہ آ رہا ہے travel graph I explain that you پھر یہاں پہ چارٹس کا ذکر آیا وہ بڑا ایک اہم ریفرنس تھا کہ پائی چارٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرق کیا ہے کہ یہ سرکل گراف بھی کہا جا رہا ہے پھر سیکٹر گراف بھی کہا جا رہا ہے اور پھر یہ پائی چارٹ بھی وہی چیز ہے تو فرق کیا ہے تو لیٹ می ایکسپلین ہیئر کہ جب آپ گرافس جنرلی اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ ویلیوز کو گرافیکل شکل میں ڈائیگرامیٹکلی یعنی ڈائیگرامس کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ چارٹس میں ان کو اٹریکٹو بنانے کے لیے تھری ڈائمینشنل ویوز بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی وہی ڈیٹا جو آپ نے سرکل گراف میں دیکھا صرف ایک سرکل ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کو اس کا ڈویژن کر کے اس کے حصے کر کے تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے پارٹس آف اے سرکل تو اسی کو جب چارٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ پیس نکال کے اس کو ایک خاص طریقے سے وہ پائی کی شکل میں یہ کھانے والی پائیز ہوتی ہیں وہاں سے آیا ایپل پائی مثلا کہ پائی کو کاٹ کے ایک پیس اس کا باہر نکال رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو یہ پائی چاٹ وہاں سے یہ ٹرم آئی ہے تو یہ فرق ہوا کہ جب آپ تھری ڈائمینشنل ایسپیکٹ نہیں اسٹڈی کر رہے وہی چارٹ جب ٹو ڈائمینشنل ہو جاتا ہے تو وہ گراف بن جاتا ہے اور وہی گراف جب تھری ڈائمینشنل ہو جاتا ہے اس کی پریزنٹیشن تھری ڈائمینشنل تو وہ چارٹ کہلاتا ہے پھر اس میں اسکیلس کا بھی لبرٹی ہوتی ہے چارٹس میں آپ مختلف طریقوں سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں فار یور انفارمیشن بہت ہی کمپریہنسو قسم کے گراف اور چارٹ بنانے کی کیپبلٹی موجود ہے اور اس کا کچھ نمونہ ہم لیٹر ڈیورنگ دا کورس دیکھیں گے اور کچھ اس قسم کا مٹیریل میں آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل کروں گا اب دوسرا پوائنٹ جو جس پہ بات ضروری ہے اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کافی مٹیریل آج میں نے آپ کو دکھانا وہ یہ ہے کہ ڈیٹے کو ایک خاص طریقے سے اسٹیٹسٹیکل ٹیبل میں کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس کی جو دو باتیں یہاں پہ جس کا ذکر آیا کہ فریکوینسی کیا ہے پھر دوسری بات جس کا ذکر آیا ریلیٹو فریکوینسی کیا ہے اور تیسری بات کہ کمیولیٹو فریکوینسی کیا ہے یعنی اس کو یہ تین بڑے اہم چونکہ نقطے ہیں باتیں ہیں استعمال ہونا ہے انہوں نے تو ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے ابھی میں آپ کو اتنا ہی ایکسپلین کروں گا کہ فریکوینسی مینس کے ڈیٹا جو سرٹن کیٹیگری میں فال کر رہا ہے اس کے نمبر کو فریکوینسی کہا جاتا ہے اتنے اسٹوڈینٹس نے between fifty and sixty percent marks لیے وہ نمبر مثلاً فریکوینسی آ گئی اور اگر وہ آپ اس کو ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ کر کے ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ کرتے ہیں تو ریلیٹو فریکوینسی ان پرسینٹ آ گئی اور اگر آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز کو ایڈ کرنا شروع کر دیں کہ کتنے اسٹوڈینٹ ہیں جن کے مارکس اتنے پرسینٹ سے کے برابر یا زیادہ ہیں یا اس سے برابر یا کم ہیں تو یہ کمیولیٹو فریکوینسیز ہیں اس کی اگزامپلس ہم دیکھیں گے تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں ایک اور کیٹیگری جو میں نے پہلے مینشن نہیں کی پکچر گرافس یہ ٹیپکل میں نے آپ کے لیے ایک گراف یہاں پہ شو کر رہا ہوں کہ cars passing school gate during the day یہ ایک اسٹڈی ایک ویسٹرن کنٹری میں ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ number of cars passing school gate during the day work out کیا تو اس نمبر کو پھر انہوں نے اس سلائڈ پہ پرزینٹ کیا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کار کو انہوں نے ایک سمبل یا کار کا سمبل استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سمبل سے کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کارس کی بات ہو رہی ہے اور پہلا جو فرسٹ نوٹ کریں فور ٹو فائیو پہلی جو فگر ہے four two five P M اس میں ڈیڑھ کار دکھائی گئی ہے in other words fifteen cars are passing the school during this time پھر نیکسٹ ذرا نیکسٹ رو دیکھیے two two three P M تو اس میں three and half car symbol دکھائے in other words thirty five پھر نیکسٹ میں دو دکھائے پھر ایک دکھایا تو یہ ایک طریقہ ہوا پکٹوریل پکچر گرافس بھی اس کو کہتے ہیں پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بڑا ایک آسان طریقہ ہے ڈیٹے کو ایکسپلین کرنے کا اور پاکستان میں بھی سروے آف پاکستان نے پاکستانی اکانومی پہ ایک ایٹلس بنائی ہوئی ہے ایٹلس آف پاکستان اس کو اگر آپ دیکھیں بڑی ایکسٹینسو قسم کی ایٹلس ہے تو اس میں بے شمار پکٹوریل گرافز دکھائے گئے ہیں یعنی نقشے کے اوپر ڈفرینٹ سمبلس کو استعمال کر کے دکھا دیا جاتا ہے مختلف چیزیں مار کر دی جاتی ہیں مثلا ہوٹل کا سمبل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہوٹلس کا سمبل جگہ جگہ جہاں پہ نقشے پہ آپ نے وہ سمبل مار کر دیا تو یہ بڑا یوزفل ایک طریقہ ہوتا ہے پیٹرول پمپس ہیں آپ ٹریول گائڈس دیکھیں ان پہ یہ سمبلز آپ کو نظر آئیں گے یہ بھی پکٹوریل گراف ہی ہے کہ وہاں پہ وہ پیٹرول پمپ کا نشان بنایا ہوا ہے ہاسپٹلس ہیں ان کے نشان بنے ہوئے ہیں اسکولس ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں تو یہ اکثر کمیونٹیز اپنے ایریاز کے جب میپس ڈیولپ کرواتی ہیں تو اس قسم کی پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف ڈیٹا کو وہ استعمال کرتے ہیں یہ بڑا یوزفل طریقہ ہوتا ہے اور بغیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے فوراً آپ کو جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں فوراً مل جاتی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں سیکٹر گرافس یہ اگزامپل بھی میں نے ایک ویسٹرن کنٹری کی اسٹڈی سے لی ہے کہ distribution employment injuries by occupation تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ پہ بھی جو سرکل ہے اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پھر مختلف رنگوں میں دکھایا جا رہا ہے پھر ان کے اوپر ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے جس سے آپ کو پتا لگ سکتا ہے یہاں other occupations five point nine percent لکھا ہے یعنی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کا شیئر پورے سرکل میں اتنا سگنیفیکینٹ نہیں ہے دس از اے اسمال نمبر تو ہر سلائس اس سرکل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ significant part of the graph کیا ہے یعنی کیا کنکلوژ نکالا جا سکتا ہے مثلا یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ فارم ہینڈس کا جو پیس ہے وہ لکھا ہوا ہے forty four point six percent یعنی سب سے بڑی جو امپلائمنٹ ہے امپلائمنٹ انجریز بائی آکوپیشن وہ فارم ہینڈس کے ایریا میں یعنی سب سے زیادہ لوگ اس سیکٹر میں انجر ہو رہے ہیں اس پہ ذرا بات کریں کہ اس گراف سے آپ نے دیکھا کہ different slices together with text ڈیٹے کو سمجھنے میں کتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں تو اس قسم کے سرکل گرافس جن کو سیکٹر گراف بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں اور اکثر آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ بیلنس شیٹس آف کمپنیز ان میں اکثر یا تو سرکل گراف استعمال ہوں گے جہاں وہ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ ٹائپس دکھائیں گے کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ان سورسز سے آ رہا ہے وہ چار پانچ سورسز میں انہوں نے وہ سرکل کو ڈیوائڈ کر کے پرسنٹیجز انڈیکیٹ کر دیں تو فوراً آپ کو وہ دیکھتے ہی پتہ لگا کہ کس طرح سے کمپنی کا ریونیو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے پھر یہ پچھلے سال کا دکھا رہے ہیں تو ایک اور سرکل بنا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ بڑی ایک کامن ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا ہے اور بڑی یوزفل اور فوراً اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ صورتحال ہے کیا تو آئیے اگلی سلائی پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ column and bar graphs let me explain کہ یہ کالم اور بار گراف اس کو کیوں کہا جا رہا یعنی اس قسم کا جو گراف ہوتا ہے یہ ٹو اسکیل تو ہے نہیں یعنی آپ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ کالم کی وڈھ کیا ہوگی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کی لیکن جو ہائٹ ہے اس کی ایک اسکیل استعمال کی جاتی ہے یعنی ایک ایکسس پہ تو یہ ٹو اسکیل ہوتا ہے اس قسم کا گراف مگر دوسرے ایکسس پہ ٹو اسکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی all you need is one axis with scale تو اس کو کہا جا رہا ہے کالم یعنی کالم کہا جاتا ہے ایک کوئی بھی ستون جو جسے اردو میں کہتے ہیں کہ اگر ایک اسکویئرش ریکٹینگولر شکل کا ستون ہے تو اس کو انگریزی میں کالم کہتے ہیں تو اس قسم کے گراف کو کالم سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ کالم گراف ہے اور پھر بار بھی اس کا اٹس اے سملر ورڈ جو استعمال ہوتا ہے کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ بار گرافس کا استعمال کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے بار چارٹس کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ بڑا کامن گراف ٹائپ ہے جو استعمال ہو رہی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں لائن گرافس یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹوڈینٹ کی ہائٹ ود ایج کیسے ویری کر رہی ہے دس جسٹ ون ایگزامپل اور آپ نوٹ کریں اس میں لائن گراف یعنی پہلے پوائنٹس ڈرا کیے گئے ہیں پھر ان پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا گیا تاکہ سارے پوائنٹس ایک ہی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یعنی from point to point line draw کر دی گئی اور جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ہائٹ وہ لیفٹ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ شو کی جا رہی ہے اٹ از ان سینٹی میٹرس اور رائٹ right سائڈ پہ ایج ان ایئرز دکھائی جا رہی ہے اور یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ٹو ففٹین آپ نے یہ دکھایا اس گراف کو دیکھ کے لائن گراف کو دیکھ کے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے اس سے بات کریں تھوڑی سی کہ اس لائن گراف کو پہلے تو آپ نے بنایا پوائنٹس آپ نے ڈرا کیے پھر ہر پوائنٹ کو پہلے پوائنٹ کو دوسرے سے دوسرے کو تیسرے سے اس طرح سے ملایا جاتا ہے ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی لائن گراف مینس کے ایگزیکٹلی ملانا پوائنٹ کو ٹو اسکیل ڈرا کرنا اور پھر آپس میں پوائنٹس کو ملانا تو جب آپ ملائیں گے تو مین جو انٹرسٹنگ باتیں لائن گراف سے پتا لگتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جس ویریبل کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ویری کیسے کر رہا ہے وہ change with the other variable کیسے کیسے ہو رہی مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہائٹ اسٹڈی کی جا رہی ہے وائی ایکسس اور ایکس ایکسس پہ جو ویریبل ہے وہ ہے ایج تو اس کا ریلیشن شپ ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور پریکٹیکلی جو گراف آپ نے دیکھا it is very very close to a straight line یعنی یہ اس سے اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگرچہ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے لیکن ویری نیئرلی اسٹریٹ لائن ہے یعنی کیا نتیجہ یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ بچے کی عمر اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے جس کی ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈیٹا موجود تھا تو اس ڈیٹے کو لے کے یہ گراف ڈرا کیا گیا تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ہائٹ کی انکریز ایج بڑی ہی لینئر طریقے سے ہوئی یعنی اسٹریٹ لائن تقریباً آپ کو نظر آ رہی ہے اگر سپوزنگ اس گراف کی شکل نہ ہوتی اس کی دوسری شکل ہوتی مثلاً آخر پہ آخری جو دو تین سال ہیں ان میں ایک دم گراف اوپر کی طرف چلا جاتا کہ پہلے بڑی سلو گروتھ ہوتی اور اینڈ پہ جا کے تو ایک دم وہ گراف اوپر کی طرف چلا جاتا تو نیچرلی ہم یہ کہتے کہ یہ لینئر گروتھ نہیں ہے یعنی لینئر لائن گرافس کو جب آپ بنائیں گے تو لائن گراف سے آپ کو اس قسم کی بڑی یوزفل انفارمیشن مل جائے گی اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے گرافس یعنی لائن گرافس سے کئی قسم کے انالیسیز کیے جا سکتے ہیں کنکلوژن ڈرا کیے جا سکتے ہیں اور آج جو ہم نے اس لیکچر میں جو باتیں ڈسکس کی کئی قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنے اہم ٹاپکس ہیں اور بزنس لائف میں ان کی کیا ویلیو ہوگی تو آج کے لیکچر میں میں اس پوائنٹ پہ اپنی ڈسکشن ختم کر رہا ہوں نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا خاص طور پہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کیسے بنائی جاتی ہیں ریلیٹو فریکوینسی کمیولیٹو فریکوینسی ان سب پہ بات کریں گے یہ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اسٹوڈینٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کافی کچھ ڈسکس کیا کئی باتیں سیکھی پچھلی جو باتیں آپ کو بتائی ہیں مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال اب آپ نے جو ورک شیٹس جن کا ذکر ہو رہا ہے ان پہ کام کرتے رہیے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں اب اپنی سوچ تیز کر دیجئے اسٹڈی جاری رکھیے آج کے لیکچر میں اتنا ہی نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ